قسمیں تھیں اور جو انسان آج موجود ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں اور قیامت تک جتنے انسان اس کائنات میں آئیں گے ان کی بھی دو قسمیں ہوں گی اب فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کن قسم کے انسانوں اور افراد کے اندر بسر ہو رہی ہے گزرے ہوئے انسان یا موجودہ انسان یا آنے والے انسان یا تو خوش نصیب ہیں اور یا بد نصیب ہیں آج دنیا میں جتنے افراد آپ کو نظر آ رہے ہیں دنیا والوں کا فیصلہ یہ ہے کہ فلاں شخص بڑا خوش نصیب ہے اور یا دنیا والوں کا فیصلہ یہ ہے کہ فلاں شخص بڑا بد نصیب ہے یہ الگ بات ہے کہ خوش نصیب اور بد نصیب ہونے کے معیار جو ہم نے بنا رکھے ہیں ہمارے معیار نہ کس ہیں ہم سمجھتے ہیں دنیا میں خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس دولت اور مال زیادہ ہو دولت مندو مالدارو میرا جملہ اور سے سننا اگر مال اور دولت یہ خوش نصیبی کی علامت ہوتی کبھی کارون زندہ زمین کے اندر غرق حسن و جمال والوں سنو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسن و جمال انسان کے خوش نصیب ہونے کی نشانی ہے اگر حسن و جمال خوش نصیب ہونے کا معیار ہوتا تو ابو لہب جیسا حسین جہنم کا ایندھن کبھی نہ بنتا اور یاد رکھنا اگر کوئی انسان یہ کہے کہ حکومت اور اقتدار یہ خوش نصیب ہونے کی نشانی ہے اگر حکومت اور اقتدار اور تخت یہ خوش نصیب ہونے کی علامت ہوتی کبھی فرعون زندہ دریائے نیل اور بحیرہ کلزم کی موجوں میں غرق نہ ہوتا جو ہم نے معیار خوش نصیب ہونے کے بنا رکھے ہیں ہمارے معیار ناکے ہیں اور یاد رکھنا آج جو بندہ خوش نصیب ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری خوش نصیبی ہمیشہ رہے گی ہو سکتا ہے آج کا خوش نصیب بندہ کل بد نصیب بن جائے اور جو بندہ آج بد نصیب ہے وہ یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ بد نصیب رہوں گا ہو سکتا ہے آج کا بد نصیب بندہ کل خوش نصیب بن جائے میرا جملہ توجہ سے سننا دنیا کی خوش نصیبی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی اور دنیا کی بد نصیبی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی یاد رکھنا جو بندہ قیامت کے میدان میں بد نصیب بن گیا وہ خوش نصیب کبھی نہیں بنے گا اور جو بندہ قیامت کے میدان میں خوش نصیب بن گیا بد نصیبی اس کے نزدیک نہیں آئے گی میرے الفاظ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں نا حاجی انور صاحب انہوں نے حکم دیا ہے کہ سادہ سادہ گفتگو کرنا علمی گفتگو نہ کرنا سادہ گفتگو کر رہا ہوں جو قیامت کے میدان میں بد نصیب بن گیا خوش نصیب کبھی نہیں بن سکے گا اور جو قیامت کے میدان میں خوش نصیب بن گیا وہ بد نصیب کبھی آج میں قیامت کے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 اور امتیں جانے اتنی ہول نہ کی رب العالمین فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر یا سو تکور ابا کم او لوگو ڈرو ڈرو اپنے پروردگار سے مریدوں سے ڈرنے والوں اتقوا ربکم کم پروردگار سے ڈرو مقتدیوں سے ڈرنے والو اتقو ربکم پروردگار سے ڈرو یہود و حنود کو ڈر دل میں رکھنے والو اتقو ربکم پروردگار سے ڈرو دگار سے ڈرو اتنا زلزلہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے اللہ جب قیامت برپا کر دی جائے گی کیا منظر ہوگا اس وقت اللہ فرماتے یوم ترون کرو نا تز ہلو کلو مرد امار بات ماتا رہتے ہم وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله سدی سورة ل سترواں پارا پہلی دو آیات میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں لوگوں ڈرو ڈرو پروردگار سے قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت ہوئی تو اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھی پھینک دے گی دل فرض اگر کوئی دودھ پلانے والی ہوئی دودھ پلانے والی ہوگی تو نہیں یاد رکھنا جتنی محبت والدہ کو معصوم بچے کے ساتھ ہوتی ہے اتنی محبت معصوم بچے کو والد کس والد کی محبت اتنی نہیں ہوتی کیوں بچہ چھوٹا ہو تو والدہ کا پیار زیادہ ہوتا ہے اور جب بڑا ہو جائے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے اس وقت والد کا پیار زیادہ ہوتا ہے کیونکہ والد کی انگلی پکڑ پکڑ کر ساتھ چلتا ہے چھوٹے بچے کے ساتھ والدہ کا پیار زیادہ اور جب دودھ پینے والا بچہ ہو تو ماں کا پیار اور بھی زیادہ ہوا کرتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یا عمر کروں نہ لو کلو دن مار ذات اگر کوئی دودھ پلانے والی ہوئی تو دودھ پینے والے بچے کو پھینک دے گی کیا مت کتنی ہولنا کی کلو ذات حمل حملہ یہ بھی فرضی طور پر مثال دی اور اگر کوئی حملہ ہوئی وہ اپنے حمل کو پھینک دے گی ماں ترنا سکارا اور لوگ تجھے نشے میں نظر آئیں گے نشے والا جس طرح مدہوش ہوتا ہے گرتا ہے اٹھتا ہے پڑتا ہے ہے اللہ فرماتے لوگ ایسے نظر آئیں گے لیکن وہ ہم ہوں بے سوکارا ان کو نشہ وغیرہ نہیں ہوگا اللہ کریم جب نشہ نہیں ہے مدہوش کیوں نظر آ رہے ہیں اللہ فرماتے والا کن عذاب اللہ شدید اللہ کا سخت عذاب ہو رہا ہوگا نا خدا کے روبرو جب دن کی امد کا بپا ہوگا خدا کے روبرو جب دن کی آمد کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہم شیرا برادر کی نہ سوجا اپنے شوہر کی نہ ہم شیرا برادر کی نہ سوجا اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا لا کن اللہ شدید جب انبیاء نے مسلط وسلام کی زبان پر اللہ وسلم کے الفاظ اللہ مجھے سلام دیا کر اور انسان نشے میں نظر آ رہے ہیں اللہ کریم کے عذاب کی وجہ سے اتنے تک پسینہ دیکھ رہے ہو سورج سوانے نیزے پر اور بھائی بھائی سے جدا نظر آ رہا ہے اولاد والدین سے جدا نظر آ رہی ہے بیوی شوہر سے جدا نظر آ رہی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں اس قیامت کے میدان میں ایک بد نصیب انسان کا حال میں اللہ سے سن لو اتنی ہولناکی کے اندر ایک بد نصیب بندہ اتنے روب و جلال کے اندر ایک بد نصیب بندہ اللہ کون بد نصیب سورت کا نام سورت کاف العالمین کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں کل اعلان کر میرے محبوب بد نصیبوں کا قصہ سنا کہ ہم کے میدان میں کون بد نصیب ہوں گے اللہ کون بد نصیب فرمایا نبے حکم بل اکثرین نام نصیبوں کا تذکرہ کروں کہ کیا کے میدان میں جن کے سارے امال برباد ہوں گے دنیا میں بندہ نیکیاں کرتا رہا کیا کا میدان ہوگا اللہ کلین کا فروغ یا تیرب ہی کو معلوم فلانو کی متی وزنا دنیا میں بندہ نیکیاں کرتا رہا اور قیامت کے میدان میں جب پہنچا اللہ فرمائے گا آپ ہاں تک سب کچھ چٹ تیرے ہاتھ میں کوئی نیکی وغیرہ اللہ کریم کا ذکر کیا خوش تھا میں تو ذکر الہی کرتا رہا ہوں جب قیامت کے میدان میں جائے گا اللہ فرمائے گا ہاں تت یہ نمازیں پڑھتا رہا اللہ فرمائے گا ہاں بے تت یہ حج کرتا رہا اللہ فرمائے گا ہاں بے تت یہ نیکیاں کرتا رہا عبادتیں کرتا رہا اللہ فرمائے گا ہاں بے تت عام سب کچھ چٹ ایک بھی تیرا عمل یہاں موجود نہیں ہے فلاں مولم یا امرک یا وزنا توجہ احباب کی میری طرف اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے مولانا یہ کتنی گندم ہے یہ جو ڈھیر پڑا ہے کتنی گندم ہے میں جواب دوں گا بھائی صبر کرو یہ میرے پاس ترازو موجود ہے سمجھ رہے ہو ترازو موجود ہے ابھی میں تمہیں تول کر بتا دیتا ہوں کہ کتنی گندم ہے ٹھیک ہے نا ساتھی پوچھتا ہے کتنے چاول موجود ہیں صبر کرو ابھی تول کر تمہیں بتا دیتا ہوں یہ میرے پاس ترازو موجود ہے کوئٹہ والوں توجہ کرنا میرے جملے کی طرف گندم تب تو لوں گا چاول تب تو لوں گا پہلے گندم موجود تو ہو اگر گندم موجود نہ ہو تو تولنے کی ضرورت بولو تو سیار تولنے کی ضرورت اگر چاول میرے پاس موجود نہ ہو تو تولنے کی ضرورت ترازو کو قائم کرنے کی ضرورت ترازو تو تب لگاؤں پہلے گندم موجود ہو ترازو پر تب رکھوں پہلے چاول موجود ہو چیز موجود ہوگی تو تب تولوں گا جب چیز موجود نہیں ہے تو تولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ فرماتے فلا نقیم لهم يوم القيامة وزنا میں اللہ کریم قیامت کے میدان میں ترازو قائم نہیں کروں گا ان کے امال کو تولنے کے لیے ان کی نوکیاں تولنے کے لیے میں ترازو بھی نہیں لگاؤں گا ان کی عبادات تولنے کے لیے میں اللہ ترازو بھی نہیں لگاؤں گا اللہ ترازو کیوں قائم نہیں کرے گا اللہ فرماتے بے تدا معلوم ترازو پر تو تب تولا جائے پہلے نیکیاں موجود ہو جب نیکیاں ہیں ہی نہیں تو توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عبادتیں ہیں ہی نہیں تو توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ابھی پلانو کی ملوم یمر کی آمتی مزلا کے مال دنیا میں برباد ہو گئے جب قیامت کے میدان میں آئیں گے خالی دم لے کر آئیں گے خالی نام امال مال لے کر آئیں گے نیکیوں سے اے موجود نہیں نمازیں پڑھی تو ہابے تت روزے رکھے تو ہابے تت حج کیا تو ہابے تت صدقے کیے تو ہابے تت سکاتی تو ہابے اشور نکالا تو ہابے ذکر کیا تو ہابے تک تلاوت کی تو ہابے تک تو آبے تحبت فلان کی مولو کی آمتی مزنا جو دنیا میں نیکیاں کرتا رہا عبادتیں کرتا رہا نیک کمال کرتا رہا کیا مت کے میدان کے اندر جب کوئی عمل موجود نہیں ہے تو اس سے بڑا بد نصیب کیا مت کے میدان میں نہیں ہوگا بات آپ نے سمجھی کہ نہ سمجھی اللہ کریم نیکیاں کرتے تو ہیں ذہن حاضر کرنا اللہ فرماتے اللہ زین و فی الحیات دنیا وہ ہوں یا سبون اللہ سنون سنا وہ یہ جو عبادتیں کرتے رہے وہ دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور یہ سمجھتے تھے ہم نیکیاں کر رہے ہیں دنیا میں سب کچھ برباد ہو گیا یہ سمجھتے تھے باتیں کر رہے ہیں اور جس کی نیکیاں دنیا میں برباد ہو گئی آخرت کے میدان میں خالی دامن لے کر آئے گا اس سے بڑا بد نصیب کیا مت کے میدان میں اور توجہ رکھنا اللہ کون نیکیاں لے کر قیامت کے میدان میں آئیں گے فرمایا بمن اراد طلآ خیر سایا ہو مومن اللہ کان سایہم مشکورا اب آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی کیا مرضی ہے کہ ہمارے عمل برباد ہو جائیں یا بچ جائیں کیا مرضی ہے امال بچ جائیں اگر امال کو بچانا چاہتے ہو تو دو شرطیں ضرور پوری کرنا اگر دو شرطوں میں سے ایک بھی شرط موجود نہ ہوئی بندے کے سارے امال برباد ہو جائیں گے قیامت کے میدان میں خالی امال کوئی بھی ثواب موجود نہیں ہے بغیر نیکیوں کے آئے گا بغیر نیک امال کے آئے گا اور عمل قبول ہونے کی دو شرطیں عمل بچ جانے کی دو شرطیں پہلی پہلی عمل قبول ہونے کی شرط یہ ہے عمل بچنے کی پہلی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جو بھی نیکی کرنے لگے اللہ کی رضا ہو کس کی رضا ہو زور سے کس کی رضا ہو اور دوسری شرط ذہن میں رکھنا عمل تب بندے کا بج سکتا ہے تب عمل قبول ہو سکتا ہے اللہ کی رضا ہو مستفیٰ کی راہ ہو صلی اللہ دوسرا اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو مصطفیٰ کی راہ ہو میں ساری زندگی نے کمال کرتا رہوں اور اگر میرے عمل کے اندر اللہ کریم کی رضا نہیں ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کروں لیکن اللہ کی رضا موجود نہیں ہے تو میرا عمل کبھی بھی بچ سکتا اور ہاں ہاں ساری زندگی اللہ کی رضا والے عمل عمل کرتا رہوں لیکن ان عمل کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ موجود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہے تو لاکھ مرتبہ اللہ کی رضا موجود ہو مصطفیٰ کی راہ نہیں ہے تو بندے کا مل برباد ہے سچ ہے ممن ارادل سايا وهو سایہ مومن کا نسوم مشکورا خدا کی رضا مستفا کی رہا یاد رکھو گے خدا کی اب بولے بھی نہیں ہے مجھے شک پڑ گیا میرے جملے نہیں سمجھ رہے خدا کی خدا کی اور مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی بھائی یہ دو لفظ آپ نے یاد کر لیے میں سمجھوں گا میرے سفر کا حق ادا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں ابو دبو شریف میں حدیث ہے نماز پڑھ رہا ہے اور جب اس نے نماز مکمل کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب اس نے نماز مکمل کی اللہ کے محبوب نے اسے بلایا جب قریب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلے قلم تو سلے نماز پڑھ نماز پڑھو ابھی جو آپ کے سامنے پڑھی ہے آپ فرماتے ہیں سلے نماز پڑھ پڑھو کلم تو سلے تو نے تو نماز پڑھی نہیں سن رہے اے اللہ کا بندہ سلے نماز پڑھ حیران ہو گیا اللہ کے محبوب کیوں کلم تو سلے جملہ مول لما قبل نماز پڑھ تو نے تو نماز پڑھی نہیں ہے خیر اس بندے نے جا کر دوبارہ نماز شروع کر دی رکو سجدہ کیا کہ جلسہ کیا جب سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا فرماتے سلے سلح قلم تو سلے نماز پڑھ تو نے تو نماز نماز پڑھی نہیں حیران ہو گیا وہ بندہ دو مرتبہ تو پڑھی ہے تیسری مرتبہ جا کے اس نے نماز شروع کی اور جب مکمل ہوئی سلام پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلے فعین کلم تو سلے نماز پڑھ تو نے تو نماز پڑھی نہیں حیران ہو گیا بیچارہ اللہ کے محبوب تین مرتبہ میں نے نماز پڑھی ہے اور اللہ کریم کی رضا کے لیے پڑھی ہے تاکہ میرا مالک راضی ہو جائے پروردگار راضی ہو جائے اور آپ فرماتے ہیں تو نے نماز پڑھی نہیں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرا ساتھی نماز تو تو نے پڑھی ہے اور کہتا ہے اللہ کریم کی رضا ہے لیکن یہ عمل کب قبول ہوگا اللہ کی رضا ہو مصطفیٰ کی وہ کیسے اللہ کی رضا تو ہے پر مصطفیٰ رہ موجود نہیں ہے کیسے سلو کبار آئی تمونی اسلی او کما کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے رکوع کیا تو جلدی جلدی کیا سجدہ بھی جلدی جلدی کیا وہ سجدوں کے درمیان صحیح نہیں بیٹھا رکوع کے بعد صحیح کھڑا نہیں ہوا جس طرح تو نے تین مرتبہ جلدی جلدی نماز پڑھی ہے ایسے نماز پڑھنا میں مصطفیٰ کی رہا کوئی نہیں ایسے نماز ادا کیا کرو جس طرح میں امنا کلال نماز ادا کرتا ہوں آہستہ آہستہ یہ جلدی جلدی نماز پڑھنا کہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں اللہ کریم کے سامنے کیا درخواست پیش کر رہا ہوں اللہ کی رضا تو ہے پر میں مصطفیٰ کی رہا سلے پین قلم تو سلے عمل تیرا تب قبول ہوگا خدا کی رضا ہو مصطفیٰ کی اتنے تک جملہ سمجھ آیا لفظ یاد رکھنا آدھی رات کا دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ رضی اللہ تعالی اتنا حصہ جواب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بھائی جان اے فاروق اعظم رضی اللہ نو مہربانی کیا کر جب تو تحجد کے نوافے لگا کرتا ہے تو زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے بھائی جی ذرا آہستہ تلاوت کیا کر آخر ہم بھی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں ہماری نماز میں بھی فرق لگ جاتا ہے اب میں صدیق اکبر کے قبر کو دیکھ میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں نماز کے اندر آہستہ آہستہ تلاوت کرتا ہوں اور میرے دل میں خطرہ یہ ہوتا ہے اگر زور سے میں تلاوت کروں ایسا نہ ہو کہ شیطان نامراد میرے دل کے اندر دکھلاوے کا خطرہ نہ ڈال دے کہ بڑی پیاری آواز ہے ساتھ والے بھی سن رہے ہیں ساتھ ساتھ والے تعریفیں کریں گے شاباش شاباش بڑی خوبصورت آواز ہے میں تو آہستہ تلاوت کرتا ہوں تاکہ شیطان میرے دل کے اندر ریاکاری اور دکھلاوے کا خطرہ نہ ڈال سکے اب حضرت صدیق اکبر کی نیت سچی ہے نیت ہو صحابہ کی نیت پر تو شک کرنے کی گنجائش ہو اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر مالے کے کائنات کے سمجھانے پہ قربان جاؤں چھبیسواں پارا سورت کا نام سورت الفتح یہ میرے سامنے سورت الفتح اور آیت نمبر انتیس کھلی ہوئی ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشداؤ علی القا روح بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا اے میرے محبوب صحابہ کرام آپ کو تین حالتوں میں نظر آئیں گے اللہ کون سی تین حالتیں فرمایا کرا ہم رکا یا تو رکو کرتے ہوئے نظر آئیں گے سجدا رکو نہ کر رہے ہو تو سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے نمبر تین رکو سجدہ نہ کر رہے ہو یا تو تگو نہ پبل مین ہی رہے ہو صحابہ میرے محبوب میں اللہ کریم دلوں کا حال جانتا ہوں میں صحابہ کے دلوں کی گواہی دے رہا ہوں جو بھی کام کر رہے ہو ان کے دل میں یہی نیت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کا فضل مل جائے اللہ راضی ہو جائے صحابہ کے دل کا گواہ کون ہے زور سے بولو صحابہ کے دل کا گواہ کون ہے چاہتے ہیں اللہ کریم کا فضل مل جائے اللہ کی رضا مل جائے کیونکہ کام بنتا جو اللہ کے فضل سے ہے حضرت سلطان العارفین بہو سلطان فرماتے ہیں فرمان نہ میں شیر نہ پا چھٹا کی کہ نہ پوری سر ساہی سرسائی کہتے ہیں چھٹا کبھی چوتھا حصہ فرمان نام شیر نہ اب آپ کو کیسے سمجھ آئے گی پنجابی تھوڑی تھوڑی آئے گی چلو چلو بیان تو کرتا ہوں فرمان نام شیر نہ پا چھٹا کی نہ پوری سر ساہی ہوں نام تولا نام ماسا ہوں گل رتیاں کہ آئی ہوں رتی ہوں پنج رتیاں تلنا بھی پوری نائی ہوں وزن تے تولو پورا بن ہو سی باؤ فصل تے تولو پورا ون ہو سی باہو جد ہو سی فصل الہی ہو حضرت سلطان بہو کہتے ہیں کام بنے گا تو اللہ کے فضل سے بنے گا مجھ میں کوئی کمال حضرت صدیق کے اکبر فرماتے ہیں بھائی جی میں تو قرآن کی تلاوت نماز میں آہستہ آہستہ کرتا ہوں تاکہ شیطان دل کے اندر دکھلاوے کا خطرہ نہ ڈال دے صدیق کی نیت سچی ہے صدیق کے اکبر کی نیت ہے اور ابو تبو شریف میں لفظ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بھائی جان تو آہستہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ دل میں دکھلاوے کا خطرہ نہ آئے اور میں عمر کی ہے میں زور زور سے تلاوت کرتا ہوں اترے شیطان اون کے ظلم اسنان میری خواہش یہ ہوتی ہے اس لیے اونچا قرآن پڑھتا ہوں تاکہ سونے والے جاگ جائیں اور اللہ کریم کے آگے عبادتیں کرے اور اترے دو شیطان اور جب کلاشن کوتے لے کر رائفلیں لے کر چوکی دار نہ نعرے لگا رہے ہو وہاں ڈاکو کو آنے کی ہمت بولو ڈاکو وہاں آ سکتا اترے دو شیطان میں اس لیے زور سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ شیطان پلید میں پارو کی تلاوت سن کر میرے قریب ہی نہ آ سکے اب فاروق کی نیت بھی بولو فاروق اعظم کی نیت بھی او کے ذلحسنان اترے شیطانہ میں تو اس لیے زور سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ شیطان میری آواز سن کر قریب ہی نہ آ سکے اب نیت صدیق کی بھی سچی نیت فاروق کی بھی حضرت صدیق آہستہ قرآن پڑھتے ہیں رضا اللہ کی اور حضرت فاروق اعظم زور سے قرآن پڑھتے ہیں تو بھی رضا اللہ کی نیت دونوں کی سچی ہے لیکن تسلی حضرت صدیق کو بھی نہیں ہوئی تسلی حضرت فاروق اعظم کو بھی نہیں ہوئی سویرے دونوں چل پڑے آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے اللہ کے محبوب صدیق کے اکبر کہتے ہیں میں آہستہ تلاوت کرتا ہوں تاکہ دل میں دکھلاوے اور ریاکاری کا خطرہ نہ آئے اگر تمہر کہتے ہیں میں زور سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ شیطان میری آواز سن کر میرے قریب ہی نہ آ سکے وسوسا تو کب ڈالے پہلے میرے قریب آئے جب قریب ہی نہیں آئے گا تو وسوسا کیسے ڈالے گا آپ صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں صدیق نیت تیری بھی سچی ہے فاروق نیت تیری بھی سچی ہے اور تیرے عمل میں اللہ کی رضا اس کے عمل میں بھی اللہ کی رضا نیت دونوں کی سچی ہے پر تمہاری نیتوں پہ کام نہیں بنتا میری سنت پہ کام بنتا ہے اے صدیق تو تھوڑا اونچا پڑھ لیا کر سن رہے ہو صدیق تو تھوڑا سا اونچا پڑھ لیا کر فاروق تو تھوڑا آہستہ پڑھ لیا کر تمہاری نیتوں کا اتوار نہیں میں آمنا کے لال کی سنت کا اتوار ہے تج ہر بے سلادے کا ملا تو خاف بابا نظالے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھا دیا اپنی امت کو عمل تب قبول ہوگا کہ اللہ کی رضا ہو اور میں مصطفیٰ کی اگر دونوں شرطوں میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے عمل برباد تو ہو جائے گا لیکن ثواب ایک رتی برابر بھی نہیں ملے گا حضرت علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عید والا دن میں ایک بندے کو دیکھا کہ عید گاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کر رہا تھا سادی سادی گفتگو کر رہا ہوں ذہنوں کو حاضر رکھنا علمی گفتگو نہیں کرنے لگا عید والا دن عید گاہ عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھ رہا تھا حضرت علی نے دیکھا کیا بات ہے کیا کر رہے ہو جی میں نوافل ادا کر رہا ہوں ابھی عید کی جماعت کھڑی نہیں ہوئی عید کی نماز شروع نہیں ہوئی میں پہلے آ گیا ہوں ابھی چونکہ وقت باقی ہے میں نے سوچا چل نوافل ادا کر لوں مجھے ثواب ہوگا حضرت علی نے فرمایا خبردار لاجل اللہ رتی برابر بھی ثواب نہیں ملے گا وہ بندہ حیران ہو گیا میں تو ثواب کے لیے نوافل پڑھ رہا ہوں ابھی تک عید کی نماز میں وقت باقی ہے عید کی جماعت کھڑی نہیں ہوئی فضول بیٹھنے سے نماز پڑھنا اچھا ہے فرمانے لگے تجھے ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے عذاب ضرور ملے گا وہ بندہ حیران ہو گیا میں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں نماز حضرت علی نے فرمایا خبردار اللہ تجھے عذاب دے گا کیوں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے کیونکہ عید گاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھنا رسول کریم کی راہ کوئی نہیں سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے نبی کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے عذاب ملے گا ثواب مل سکتا اللہ کریم کا قرآن دیکھیے مالے کے کائنات کے سمجھانے پہ قربان جاؤں اور ابو العالمین نے ارشاد فرما دیا فرمایا یوم لئی تن اتنا تو مارے رسول سبیلا آیت نمبر ستائیس سورت الفرقان انیسواں پارا میرے سامنے قرآن سناؤں کہ چھپاؤں بولو سناؤں کہ چھپاؤں سناؤں گا مجھے کوئی لالچ میں کوئی آپ سے ووٹ مانگنے تو آیا نہیں ہوں کہ میں قرآن چھپاؤں اللہ کریم کی رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں قیامت والے دن ظالم بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا پنجابی والے مانا کر دن چک سی دانتوں سے کاٹے گا یا جو ظالم زخمی کر لے گا ہاتھوں سے لہو کی دھاریں بہ رہی ہیں اور یہ کون پریشان ہو کر کہے گا یا کلی میری بد بختی ہائے میری بد نصیبی ہائے میری کم بختی اتنا خاص مر رسول سبیلا میں رسول کریم کی راہ پر چلتا ہوتا رسول کریم کے راستے پر چلتا آج میرے ساتھ ایسی مصیبت والا معاملہ نہ بنتا ہاتھوں کو چک ڈالے گا ہاتھوں کو زخمی کرے گا ہاتھوں کو لولوان کرے گا اس وقت حسرت کرے گا میں اپنے امار میں اللہ کی رضا تو رکھتا رہا لیکن میرے عمل میں کی جی راہ نہیں تھی اور آج میری بد نصیبی اللہ کے عذاب میں پکڑا ہوا ہوں لیکن اس وقت جب بندہ پریشان ہوگا اس وقت بھی پریشانی کا فائدہ کوئی نہیں اور قرآن کا انداز سنیے اور اب بولا ان فرماتے ہیں قسم الرسول لو تسوا بهم الارض ولا يكتبون الله حديثا اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں مالک کائنات کی لا کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا اللہ کریم مسئلہ سمجھا یوم الدین یوم الدین رسول جن کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی پیغمبر والے راستے پر نہیں چلے پیغمبر والا ر نبی قیامت کے میدان میں کہیں گے لو تو سواب الارض ہائے کاش آج ہمارے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جاتا ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہمارا نوم و نشان بھی باقی نہ رہتا کیوں آج ہمارے اوپر الزام یہ لگا ہے کہ تم رسول اللہ کے مخالف تھے آپ کے مخالف ہو آپ کی سنت کے مخالف آپ کی راہ کے مخالف آپ کے طریقے کے مخالف بات کہیں گے لو تو میں سناؤں گا مجھے کوئی لالچ میں کوئی آپ سے ووٹ مانگنے تو آیا نہیں ہے کہ میں قرآن چھپاؤں گا اللہ کے رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں لو میام کیا مت والے دن ظالم بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا پنجابی مانا کر دن چک مرے سی دانتوں سے کاٹے گا یا زخمی کر لے گا ہاتھوں سے لہو کی دھاریں بہ رہی ہیں اور یقول پریشان ہو کر کہے گا یا لئی کمی ہائے میری بد بختی ہائے میری بد نصیبی میں سناؤں گا مجھے کوئی لالچ میں کوئی آپ سے ووٹ مانگنے تو آیا نہیں ہے کہ میں قرآن چھپاؤں گا اللہ کریم کی رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں یوم ظالم والا کیا مت والے دن ظالم بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا پنجابی والے مانا کر دن چک مرے سی دانتوں سے کاٹے گا یا ظالم زخمی کر لے گا ہاتھوں سے لہو کی دھاریں بہ رہی ہیں اور یقول پریشان ہو کر کہے گا یا لئی کمی بد بختی ہائے میری بد نصیبی ہائے میری کم بختی اتنا خاص رسول سبیلا میں رسول کریم کی راہ پر چلتا ہوتا رسول کریم کے راستے پر چلتا آج میرے ساتھ ایسی مصیبت والا معاملہ نہ بنتا ہاتھوں کو چک ڈالے گا ہاتھوں کو زخمی کرے گا ہاتھوں کو لولوان کرے گا اس وقت حسرت کرے گا میں اپنے امال میں اللہ کی رضا تو رکھتا رہا لیکن میرے عمل میں راہ نہیں تھی اور آج میری بد نصیبی اللہ کے عذاب میں پکڑا ہوا ہوں لیکن اس وقت جب بندہ پریشان ہوگا اس وقت بھی پریشانی کا فائدہ کوئی نہیں اور قرآن کا انداز سنیے اور ابو العالمین فرماتے ہیں یوم كفروا لو يكتمون الله حضی اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں مالے کے کائنات کی لڑ کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا اللہ کریم مسئلہ سمجھا اللہ جن کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی پیغمبر والے راستے پر نہیں چلے پیغمبر والا راہ چھوڑ دیا کے طریقے کی مخالفت کی قیامت کے میدان میں کہیں گے لو تو الارض ہائے کاش آج ہمارے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جاتا ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہمارا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا کیوں آج ہمارے اوپر الزام یہ لگا ہے کہ تم رسول اللہ کے مخالف تھے آپ کے مخالف ہو آپ کی سنت کے مخالف آپ کی راہ کے مخالف آپ کے طریقے کے مخالف مخالف بار بار کہیں گے لو تو سوا بہم الارض ولا یگتمون اللہ حدیثا ہائے کاش ہم زمین میں دفن ہو جاتے ہمارا نام و نشان بھی باقی نہ ہوتا اندازہ لگائیں پیغمبر کے طریقے کا مخالف کے بن کر قیامت کے میدان میں آیا اس سے بڑا بد نصیب اور حضرت اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو رضی اللہ تعالی مسجد میں داخل ہوئے کچھ بندوں کو دیکھا گول ڈیرا بنا کر بیٹھے تھے اور ان کے آگے کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں چھوٹے چھوٹے کنکر رکھے ہوئے تھے پتھر کے اور ایک آدمی اعلان کرتا تھا پرو سو مرتبہ سبحان اللہ وہ پڑھتے بھی تھے سو سال شمار بھی کرتے جاتے تھے گٹھڑیوں اور کنکریوں کو گنتے بھی جاتے تھے اچھا پڑھو جی سو مرتبہ الحمد للہ وہ پڑھتے بھی ہیں شمار بھی کرتے جاتے ہیں پھر بندہ حکم دیتا ہے پڑھو جی سو مرتبہ اللہ اکبر حالانکہ اللہ کریم کا ذکر کرنا عبادت ہے سچ ہے اللہ کریم کا ذکر کرنا عبادت ہے رب العالمین نے جو قرآن میں فرمایا یا ذکر اللہ ذکر کثیر اللہ کا بہت ذکر کیا کرو ذکر کر ہیں اللہ کی رضا کے لیے ذکر کر رہے ہیں لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ساتھ والے ساتھیوں کو یہ جو گول ڈیرا بنا کے بیٹھی ہے ہلکا بنا کے بیٹھی ہے سامنے کنکریاں رکھی ہوئی ہے سامنے گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں ایک بندہ حکم کرتا ہے اور یہ ذکر کرتے ہیں ابن مسعود نے فرمایا مسجد سے نکال دو ان بدتیوں کو نکالو ان کو حیران ہو گئے کہ ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر کرنا عبادت ہے اللہ کی رضا بھی موجود ہے لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ جو طریقہ تم نے بنایا ہوا ہے ہلکا بنا لیا سامنے کنکریاں اور گٹھلیاں رکھ لی ایک بندہ حکم کرے اور باقی ذکر کرتے جائیں اس میں اللہ کی رضا تو ہے پر مصطفیٰ کی راہ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا اور جو طریقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اما امائسا صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا من آدا امر نہ مال ایسا من رد او کما کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دین کے اندر کوئی نیا طریقہ نکالے گا رد ان رد ان وہ مردود ہے مردود ہے مردود ہے اس طریقے کو کبھی بھی قبول کیا جا سکتا آپ سے پوچھ دو قرآن کی تلاوت کر کے یہ میرے سامنے سورت المائدہ چھٹا پارا میرے سامنے اور آیت نمبر تین اللہ کریم ارشاد فرماتی ہیں اکمل تو لکم بین تم محکم تو الیک کم متی مرا تو لکم الاسلام دینا پوچھتا یہ ہوں آپ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین مکمل دے کر گئے تھے یا نامکمل بولو کون سا دین دے کر گئے تھے اللہ فرماتے الم کمل تو مم تو دینا میں اللہ نے دین مکمل کر دیا اللہ نے دین مکمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل پہنچا دیا اب جو بندہ دین کے اندر کوئی بدت نکالتا ہے وہ دین کو مکمل نہیں سمجھتا سن رہے ہو وہ دین کو مکمل اس لیے تو نیا طریقہ نکال رہا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر دین مکمل دے کر نہیں گئے اللہ نے دین مکمل نہیں کیا اب میں نیا طریقہ نکال رہا ہوں جو دین میں بدت نکالے پیغمبر کی سنت کے خلاف طریقہ نکالے پیغمبر کی راہ کے خلاف کرے وہ دین کو مکمل نہیں مانتا اور جو دین کو مکمل نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے سچ ہے سچ ہے اللہ جو فرماتے آ لیا مکمل تو لکم دین کم دین مکمل ہے یا نہیں ہے جو بدت نکالتا ہے وہ دین کو مکمل مانتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا دور ہے ایک عورت کو دیکھا گیا حج کر رہی ہے اور کسی سے بولتی نہیں چپ ہے حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کیا بات ہے خاموش کیوں ہے بی بی بڑھیا بولتی کیوں نہیں پتا کیا گیا یہ اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں حج کے دوران کسی سے گفتگو نہیں کروں گی خاموش حج کروں گی سمجھ رہے ہو اس نے کیا پروگرام بنایا ہے کہ میں حج کروں گی خاموشی سے کسی سے بات ہو حضرت صدیق کے اکبر کو پتا چلو خاموشی والا حج کر رہی ہے فرمانے لگے بڑھیا کو کہہ دو دوسروں سے گفتگو شروع کر خاموشی توڑ اگر تو نے خاموش حج کیا اس میں اللہ کی رضا تو ہے پر مصطفیٰ کی رہا خاموشی سے حج کرنا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی بالکل چپ رہوں گی خاموشی والا حج کرنا یہ رسول کریم کی راہ کوئی نہیں رسول کریم کا طریقہ کوئی نہیں اور اگر تو نے اللہ کی رضا والا کام کیا اور آمنا کے لال کے راہ کی مخالفت کی آپ کے طریقے کی مخالفت کی ہے اللہ عذاب تو دے گا لیکن ثواب تجھے مل سکتا حضرت قبط اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نو مسجد میں آئے مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر دیتا آیا دیتا آیا حیا السلام حیا السلام جب اذان مکمل ہوئی مؤذن نے شروع کر دی السلام السلام نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے آؤ محلے والو جلدی آؤ نماز ہونے والی ہے جلدی کرو جمع تیار ہے جب مؤذن نے یہ آواز دی اذان دینے کے بعد کہا السلام اذان مکمل کر کے کہا السلام نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے آؤ عبداللہ ابن عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا اپنے ساتھی کو فرمانے لگے بنا فل بدا اس مسجد میں سے مجھے لے چل یہاں تو میری نماز ہی نہیں ہوتی اس لیے نماز نہیں ہوتی کہ جب اذان میں تو نے دعوت دے دی حیا سلام حیا سلام نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے آؤ جب اذان میں تو نے کہہ دیا اب اذان مکمل کرنے کے بعد السلام السلام کہہ کر محلے داروں کو نماز کے لیے بولانا یہ آمنا کے لال کی سنت کوئی نہیں سن رہے ہو یہ بدت کر رہا ہے جان دینے والا نکلو یہاں سے اس مسجد میں ہماری نماز بھی نہیں ہوتی اس کے پیچھے ابن عمر نکل گئے سن رہے ہو کیوں حالانکہ اصلا نماز کے لیے دعوت دینا یہ تو ثواب کا کام ہے نماز کے لیے بلانا سمجھ رہے ہو نماز کے لیے بلانا ثواب کا کام ہے پر ابن عمر کا چہرہ کیوں سرخ ہو گیا اس لیے کہ اذان جب مکمل ہو گئی اذان مکمل ہونے کے بعد پھر کہنا سلا سلا تصویر آؤ یار نماز کے لیے یہ طریقہ رسول کریم کا کوئی نہیں اور عمل تب قبول ہوگا کہ خدا کی رضا ہو مصطفیٰ کی بولو مصطفیٰ کی اندازہ لگاؤ اللہ اکبر میں نے نماز شروع کی اور اللہ اکبر کرنے کے بعد نماز پڑھنے لگا ہوں کہتا ہوں اللہ صلی اللہ محمد والا نماز ٹھیک ہے بولو یار یہ طرف نہیں بولتی ٹھیک ہے نہ تم درود کے منکر ہو وہ درود کے منکر ہو میں تو درود پڑھنے لگا ہوں تم کہو گے مولوی جی نہیں نہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد پڑھنا ہے سبحان کلّ یہاں درود پڑھنے کی اجازت یہاں درود کا مقام نہیں ہے یہاں پڑھنا ہے سبحان و بے ہم کا اچھا چلو یار اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد میں سورت نہیں پڑھتا اور پڑھتا ہوں اللہ علام ٹھیک ہے بولو ٹھیک ہے تم کہو گے نہیں مولوی جی نہیں سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد اور کوئی سورت پڑھے یہاں درود پڑھنے کا مقام اگر تم یہ انداز رکھے گا خدا کی رضا تو ہے لیکن مصطفیٰ کی راہ اور جو نبی علیہ السلام کی راہ کی مخالفت کرے ثواب اسے قتل نہیں ملے گا عذاب تو مل سکتا ہے کیا مت کا میدان ہے جاگ رہے ہو کیا مت کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا میرے ساتھ کل کون یاد رہے ایک کوثر ہے دوسرا ہاؤ کو ہے فرق دونوں میں کوثر اور ہے ہاؤ گے اور ہے کوثر یہ جنت میں وہ نار ہے جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید شہد سے بھی زیادہ میٹھا برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا کوسر نہر کہاں ہے بولو کہاں ہے بولتے نہیں ہو کہاں ہے اور اس نہر میں سے ایک نالا آ رہا ہوگا قیامت کے میدان میں اس نالے کا نام حوض کوسر ہے نالا سمجھتی ہو نا ایک نالا آ رہا ہوگا اس کا نام حوض کوثر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر بھر میں موجود ہوگا اور وہاں پیالوں کی تعداد آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوگی اور کرمت کے میدان میں ایک سو بیس سفے لگیں گی سارے لوگوں کی ایک سو بیس سفے آپ فرماتے ہیں ایک سو بیس صفوں میں سے اسی صفے ہوں گی خالی میں محمد کریم کی امت کی صلی اللہ ہو اسی صفحے میں امن کے لال کی امت کی چاروں سے زیادہ بھی پیالے اور میں روزے کو سامنے سے جام بھر بھر کر اپنے پیاسی امتوں کو پلاتا ہوں گا آؤ فرماتے میں دیکھوں گا فرشتے کچھ میرے امتیوں کو حوضے کو سر پہ آنے سے روک رہے ہوں گے اور وہ میرے امتی حوضے کو سر کی طرف آنے کا کریں گے جس طرح پیاسا اونٹ پانی کی طرف جاتا ہے یاد رکھنا باقی جو اللہ نے جاندار بنائے ہیں ان کے میدے میں چار خانے ہوتے ہیں لیکن اونٹ کے میدے کے اندر پانچ خانے ہوتے ہیں یہ پانچویں خانے کے اندر پانی کا اسٹاک اور ذخیرہ رکھتا ہے اگر باہر سے پانی نہ ملے تو اونٹ اندر والا پانی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب اندر والا پانی بھی ختم ہو جائے پھر اونٹ کا حال دیکھا کرو تڑپتا ہے پیاس کی وجہ سے مالک کو دھکیلتا ہے پیاس کی وجہ سے رسی توڑاتا ہے پیاس کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں جس طرح پیاسا اونٹ پانی کو دیکھنے کے بعد مالک کو ہٹا کر پانی کی طرح بھاگتا ہے وہ بھی میرے امتی پیاس کی وجہ سے حوضے کو سر پر ایسے آنے کی کوشش کریں گے جس طرح پیاسا اونٹ پانی کی طرف آتا ہے اور فرشتے ان کو ہٹائیں گے چلو دور میں کہوں گا فرشتوں اسے ہادی اسے ہادی یہ تو میرے امتی کی معلوم ہوتے ہیں کیوں ہٹا رہے ہو ان کو حوضے کو سر سے سمجھ آ رہی ہے کیوں ہٹا رہے ہو آنے دو میں اپنے دست مبارک سے ہوئے کوسر کا جام پیش کروں فرشتے کہیں گے اللہ کے محبوب نہیں نہیں ان بد نصیبوں کو حوض کوسر کے ہم قریب نہیں آنے دیں گے بچے مار مار کر فرشتے ہٹائیں گے اور فرشتے آپ کو جواب کیا دیں گے اللہ کے حبیب ان قدری ما دسو بادک او کما کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں مجھے فرشتے جواب دیں گے ان کو اس لیے ہوگے کو سر پر ہم نہیں آنے دیتے کہ یہ بدتی ہے کون ہے بولو کون ہے بدتی ہے کیا بدت کی ان کا لا قدری مہاد سو مہادک انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے طریقے نکال لیے جو آپ کا طریقہ نہیں تھا آپ کی سنت نہیں تھی آپ کی راہ نہیں تھی یہ آپ کے راستے کے مخالف ہے آپ کی سنت کے مخالف ہے آپ کے طریقے کے مخالف ہے اس لیے ان کو کو سر کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا آپ فرماتے ہیں میں کیا کہوں گا سو کر سو کر لے من کل دور لے جاؤ لے جاؤ ان کو دھتکار دھتکار ان پر لے جاؤ پھٹکار ان کے اوپر لے جاؤ لے جاؤ ان کو میں تو دین مکمل شور کرایا تھا اور انہوں نے میرے بعد دین میں نئے نئے طریقے نکال لیے میں آمنا کے لال کا ان کے ساتھ کوئی تعلق پہلی بات یاد کرو عمل تب قبول ہو سکتا ہے تب بندہ ثواب حاصل کر سکتا ہے بندہ تب عذاب سے بچ سکتا ہے کہ عمل میں خدا کی رضا ہو مصطفیٰ کی اللہ اللہ اکبر اذان شروع ہونے لگی اور اذان سے پہلے سلاط و سلام پڑا جا رہا ہے سلاط و السلام علیہ رسول اللہ والا علیہ صلاب قیا حبیب اللہ اذان ختم ہو گئی پھر سلاط و سلام پڑا جا رہا ہے پوچھو مولوی جی اذان تو اللہ اکبر سے شروع ہونی تھی لا الہ الا اللہ پہ ختم ہونی تھی تم نے یہ سلاط و سلام کیسے شروع کر دیا ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں تم جلتے ہو کہنا نہیں نہیں نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے جلنے کی سنو سنو اگر تم کہتے ہو خدا کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ سے ہمیں مطمئن کرو خدا کی رضا تو ہے پر یہ تو دکھاؤ مصطفیٰ کی راہ بھی ہے یا کوئی نہ جاگ رہے ہو مصطفیٰ کی راہ بھی ہے کہ نہیں ہے حضرت بلال آپ کا مؤزن اب محدور آپ کا مؤزن اب ابن میں مزدوم اللہ تعالیٰ نو اللہ کے محبوب کا مؤزن یہ مشہور تین مؤزن تھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے آپ نے ابو معذورہ سے آپ نے عبد اللہ ابن ام مکتوم سے اذان سے پہلے اور بعد سلا تو سلام پڑھوایا ہو ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں انصاف کی بات ہے لیکن اگر تم بخاری میں نہ دکھا سکو مسلم میں ابو داود میں جامع ترمیزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں موتا امام مالک میں موتا امام محمد میں حدیث کی کسی کتاب میں حوالہ نہ دکھا سکو کہ اذان سے پہلے اور بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاۃ سلام پڑھوایا ہو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہو صدیق اکبر کے دور میں پڑھا گیا ہو حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسن حضرت معاویہ اتنے سالوں کے اندر صحابہ کے دور میں پڑا گیا ہو اگر حوالہ نہ دکھا سکو تو ہم نبی اور صحابہ کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہو تم اگر نبی پاک کی مخالفت کرو تم صحابہ کی مخالفت کرو مخالفت تمہیں منظور ہو مخالفت تمہیں مبارک ہو اور تمہیں بدت مبارک ہو علماء دیوبند کو سنت مبارک ہو سن رہے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جنازے کا سلام پھر گیا اب مر کا بیٹھ گئے یہ دعا کر لی ہے اچھا جنازے کی تو کی تھی چار تقریر نماز جنازہ فرد کفایا سنا واسطے کس کے اللہ کی رضا آئی نا سنا واسطے درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دعا واسطے حاضر اس زندہ کے زندہ کی ہو سکتا ہے بھول گئے دعا واسطے حاضر اس میت نہ زندہ کی کمال ہے جب رو نکل گئی تو میت بن گیا تم نے جب غسل دیا تو میت ہے جب کفر پہنایا گیا تو میت ہے چار پائی پہ رکھا گیا تو میت ہے چار پائی کو اٹھایا گیا تو میت ہے قبرستان میں لے گئے تو میت ہے قبر کھو دی گئی تو میت ہے قبر میں اتارا گیا تو میت ہے مٹی ڈالی گئی تو میت ہے مٹی ڈالنے کے بعد قبر بنا کے واپس آئے اب مولوی کہتا ہے زندہ ہے پہلے نہیں کہا پہلے بولو پہلے پہلے نہیں کہا اگر پہلے کہتا لوگ کہتے بڑا بے وقوف ہے اگر وہ زندہ ہوتا حسل خود کرتا کفر خود پہنتا چار پائی کے اوپر بھی خود لیٹتا سن رہے ہو سنو سنو جب لوگوں کو نظر نہیں آتا اب کہتا ہے زندہ ہے اب کہتا ہے پہلے نظر آ رہا تھا اس وقت بولنے میں دعویٰ اللہ کریم کے قرآن پہ قربان جاؤں سورت کا نام سورت مرسلات انتیسواں پارا فرمایا نجل ارما کی بات آیت نمبر پچیس اور چھبیس سورت مرسلات انتیسواں پارا دس بارہ دن موجود ہو کوٹا کے اندر جاؤ مولویوں کو کہو اللہ کریم کے قرآن کا جواب دو احمد شعیب خان نے دعویٰ کیا ہے قرآن کی آیت سنا کر اللہ پر لم نجعل الارض کفاتا میں اللہ کریم نے زمین کے دو حصے بنا دیے ایک اوپر والا حصہ بنایا ایک نیچے والا حصہ میں اللہ نے بنایا اللہ کریم یہ بتا تو نے زمین کا اوپر والا حصہ کیوں بنایا زمین کا نیچے والا حصہ کیوں بنایا فرمایا یا امواتا میں اللہ نے اوپر والا حصہ بنایا زندوں کے لیے اور نیچے والا حصہ بنایا مردوں کے لیے کوئٹہ والوں مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں اوپر زندے نیچے مردے اوپر کون ہے نہیں بولتے قرآن کی تصدیق تو کرو اللہ کے اللہ کی رحمت ہوگی اوپر ہو اوپر کون ہے اور نیچے زور سے نیچے اوپر زندے اور نیچے مردے آیا اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے اجازت نہیں نہیں نہیں نہیں اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں شریعت کے اندر اور نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت اگر کوئی زندہ کو دفن کرے قتل کا کیس ہے تین سو دو کا پرچا ہے تین سو دو کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی کبھی اس موضوع پر چند دن باقی ہیں مکہ والے ظالم اپنی معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور کیا کا میدان ہوگا رب العالم ان کے دربار میں سوال کیا جائے گا اور بچی یہ تو بتا تجھے کس جرم کی وجہ سے زندہ زمین میں دفن کیا گیا قاتل باپ ساتھ کھڑا ہے قاتل والدہ ساتھ کھڑی ہے قاتل چچا اور ماموں ساتھ کھڑے ہیں اب غور کرنا اگر زندہ دفن کرنا جائز ہوتا تو ان ظالموں سے کبھی بھی اللہ سوال ہو نہیں نہیں اوپر والا حصہ زندوں کے لیے اور نیچے والا اگر کوئی مولوی کہے اگر کوئی پیر آپ کو کہے کہ نیچے قبر والے زندہ ہوتے ہیں ہاتھ جوڑ کے ارد کرنا پیر صاحب مولوی صاحب اگر اوپر والے بھی زندہ ہیں نیچے قبر والے بھی زندہ ہیں تو ہمارے مردے کہاں گئے نہیں سمجھے وہ سمجھے اوپر بھی زندہ ہو نیچے بھی زندہ ہو پھر سنا واسطے اللہ کے درود واسطے نبی پاؤ کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے سبحان اللہ ہوں پڑھ لی اللہ صلی اللہ محمد محمد آخر تک درود پڑھ لیا اللہ بارک علی محمد امال محمد آخر تک ضروری پڑھ لیا اب بندہ تقدیر کہہ کے کہتا ہے اللہ میت نا و شاہ دینا و و دینا نا و ذکر نا و سانا اللہ من تو منا وہاں الاسلام ممن توفیتہ صحیح میما متنفت ہوں اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخشو اللہ ہماری اس میت کو بھی بخشو اللہ چھوٹوں کو بھی بخشو اللہ بڑوں کو بھی بخش اللہ بوڑھوں کو بھی بخش اللہ جوانوں کو بھی بخش اللہ جو عورتیں گھر میں ان کو بھی بخشو اللہ کریم جو مرد ہے ان کو بھی بخشو جو جنازے میں آئے ہیں ان کو بھی بخشو جو جنازے میں نہیں آئے ان کو بھی بخشو اللہ جس کو زندہ رکھو اسلام پر زندہ رکھو اور موت دینا تو ایمان پر موت دینا اسلام کی بھی دعا ہو گئی ایمان کی بھی دعا ہو گئی سب کی بخش کی دعا بھی ہو گئی پیچھے کوئی چیز بچی نہیں کوئی چیز رہ گئی ہے اسلام بھی مل جائے ایمان بھی مل جائے بخش بھی مل جائے کوئی چیز بچ گئی پھر کیوں مول بھی بیٹھا ہے سلام پھیر کر پھر کیا دعا مانگ رہا ہے کہ ایسے تو حاجی صاحب کچھ دیتے نہیں اللہ اب یہ ایک ملک سے فوت ہو گیا ہے چالیس دن روٹی ملے گی اب دعا کرتے اللہ ان چالیس دنوں میں ایک اور کو بھی مار دینا تاکہ میری روزی سنو جھگڑا چل پڑو کوئٹہ کے اندر جنازے کے سلام کے بعد دعا مانگنی مانگنی کہ نہیں مانگنی سنو جھگڑا چل پڑا اب فیصلہ سن لیجئے آپ روٹی کھانے لگے تو آپ نے دعا سکھائی ہے بسم اللہ والا برکت اللہ بسم اللہ رہا آخرا بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ کھانا کھا لے پانی پی لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی الحمد للہ منا بس کانا وجالما میرے مسلم بندہ سونے لگے تو آپ نے دعا سکھائی اللہ بسم کا وایا بندہ جاگے تو آپ نے دعا سکھائی الحمد للہ آئنا بھائی تاکہ بندہ بیت الخلا میں جائے اس وقت بھی آپ نے دعا سکھائی یہ دعا پر بندہ اللہ کمل خود سے الخبائش بندہ جب باہر آئے بیت الخلا سے تو دعا افرانہ کا الحمد للہ نظی آفانی الحمد للہ نذی آفانی کوئی چھوٹے سے چھوٹا مقام ایسا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ نہ سکھائے ہو دس بارہ دن میں رہتے جاؤ کے داروں سے پوچھو آیا کام شاہیب خان پنجاب سے دعوی کر رہا ہے اور موجود ہے کوئٹے کے اندر اگر جنازے کے سلام کے بعد رجو جنازے کے سلام کے بعد تم لفظ دکھا دو بخاری مسلم میں سے دکھا دو ابو دبود ترمزی میں سے دکھا دو میں نے ماجہ میں سے دکھا دو میما مالک میں سے دکھا دو میما محمد میں سے دکھا دو مسرد احمد میں سے دکھا دو حدیث کی ایک کتاب میں سے وہ لفظ دکھا دو آپ نے جنازے کے سلام کے بعد ان لفظوں سے دعا مانگیو ان لفظوں کے ساتھ ہم بھی دعا مانگنے کو تیار ہیں سن رہے ہو ہمارا کوئی جھگڑا بولو ہمارا کوئی جھگڑا جنازے کے سلام کے کن لفظوں سے آپ نے دعا مانگی ہے لفظ دکھانا تمہارا کام ہے ان لفظوں سے دعا مانگنا ہمارا کام ہے لیکن سن لو کوٹا والوں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں سن رہے ہو جنازے کے سلام کے بعد سفے توڑ کر بیٹھ کر کھڑے ہو کر کسی بھی انداز سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہوتی ابھی اس کی کتابوں میں لفظ موجود ہوتے جب آپ نے دعا مانگی نہیں ہے تو لفظ بھی موجود ہو اور نبی علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی لفظ موجود نہیں ہے پھر بھی کوئی دعا مانگے اور کہیں اللہ کی رضا کے لیے مانگ رہا ہوں میں اللہ سے مانگتا ہوں ہم فٹ یہ کہیں گے اللہ کی رضا تو موجود ہے پر مصطفیٰ کی راہ موجود دو اور جب مصطفیٰ کی راہ نہیں ہے عذاب تو ہو سکتا ہے ثواب مل سکتا جو مصطفیٰ کی راہ کا مخالف ہو حوض کوسر سے اس کو دھتکار دیا جائے گا آب کو سر کا جام اسے نصیب ہو سکتا اگلا جملہ سنو ایک آدمی آیا دیر سے میرے طرف دیکھو دیر سے آیا بندہ جنازہ شروع ہو چکا تھا آ کر جنازے میں شامل ہو گیا سم سن رہے ہو جاگ رہے ہو شامل ہو گیا ایک تکبیر ہو چکی تھی دو تقدیریں ہو چکی تھی آ کر جنازے میں شامل ہوا امام صاحب نے سلام پھیر دیا اب شریعت کہتی ہے دیر سے آنے والا بندہ جاؤ جس مقبے فکر کا بندہ ہو فکر حنفی کو ماننے والا کو مولوی کی جی مسئلہ یوں ہے کہ نہیں ہے اگر دو تقدیریں رہ گئیں دیر سے آیا بندہ جنازے میں مسئلہ یہ ہے جب امام سلام پھیر دے اس بندے کو کہا جائے گا تو جلدی جلدی دو تقبیریں سنا نہیں پڑھنی درود نہیں پڑھنا کچھ بھی نہیں پڑھنا جلدی جلدی کہ اللہ اکبر اللہ ہو سلام پھیر دے اگر ایک تکبیر رہ گئی ہے ایک تقبیر کہہ کر سلام پھیر دیں تین تقبیریں رہ گئی ہیں جلدی جلدی تین تقبیریں کہ اللہ ہو اللہ ہو سلام پھیر اس لیے جلدی سلام پھیر کہ میت کے اٹھائے جانے کا خطرہ ہے سن رہے ہو سنو سنو جاؤ مولویوں کو کہو کوئی کے مولوی مسئلہ یوں ہے کہ نہیں ہے اگر کے سلام کے بعد دعا ہوتی جس طرح دعا مانگنے کا رواج ہے تو اس بندے کو کہا جاتا میت سامنے موجود ہے تو تسلی سے جماعت پوری کر لے بولے نہیں آپ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ نہیں آیا سمجھ اس لیے جنازے کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے میت سامنے موجود ہو دعا واسطے حاضر اس بولو حاضر اس میت کا موجود ہونا ضروری ہے تب جنازہ صحیح ہوتا ہے اور جب اس بندے کی دو تقبیریں رہ گئی ایک تقبیر رہ گئی شریعت کہتی ہے جلدی جلدی تکبیر کے کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جلدی تقبیر کے اللہ اکبر اور سلام پھیر دے کیونکہ میت کے اٹھائے جانے کا خطرہ ہے اگر جنازے کے سلام کے بعد دو ہوتی جس طرح رواج آپ کے شہر والوں نے بنا رکھا ہے اس بندے کو کہا جاتا تو تسلی سے نماز پوری کر لے کیونکہ میت موجود ہے سن رہے ہو مرکا بول نہیں ہے مسئلہ سمجھایا کہ نہیں ہے کہو مولویوں مسئلہ یوں ہے کہ نہیں ہے اگر مسئلہ یوں ہے کہ جس کی دو تین تقبیریں رہ گئی جلدی جلدی تقبیریں کہ اور سلام پھیر دے اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ بیت کے اٹھائے جانے کا خطرہ ہے اگر جنازے کی نماز کے بعد دعا ہوتی جس طرح آج کل مانگنے کا رواج بنا ہوا ہے اس بندے کو کہا جاتا تو تسلی سے نماز جنازہ پورا کر لے سنا پڑھ درود پڑھ باقی کچھ پڑھنا ہے پڑھ یہ طریقہ ہے اس لیے کہ میت موجود ہے لیکن کیوں حکم ہے جلدی کر سلام پھیر تقریر کہہ کر کیونکہ میت نے اسلام کے بعد موجود رہنا بولو میت نے موجود رہنا نہیں ہے اگر مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں شامل ہو وہ جلدی تقبیریں کہے اور سلام پھیر دے تو پھر ہر مکتب فکر کو ماننا پڑے گا کہ جنازے کے سلام کے بعد دعا مانگنا رسول کریم کی سننا تو بولو نبی پاک کی سننا تو نہیں ہے اور اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کرے اور کہے اللہ کی رضا ہے ہم کہیں گے سوال تجھے تب ملتا خدا کی رضا ہوتی مستقبل مصطفیٰ کی راہ ہوتی خدا کی رضا ہے پر مصطفیٰ کی راہ اور جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نہیں ہے جب کیا مت کا میدان آئے گا اللہ کریم کے قرآن کے الفاظ اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں کیا کا میدان ہے اور کیا کہہ رہے ہیں رب العالمین کی لارب کتاب یہ سورت کا نام سورت العذاب بائیسواں پارا اور آیت کا نمبر چھیاسٹھ سن رہے ہو یوم تکلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا تنا اللہ واتان سولہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ان کے چہرے پھیرے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف دیکھو جہنم بھڑک رہی ہے یہ تمہارے لیے تیار ہے جہنم اب رو کے کہیں گے یا نہیں تنا تار سولہ ہائے کاش ہماری بدبختی ہم اللہ کی بھی بات مانتے اللہ کے رسول کی بھی بات مانتے اس وقت ارمان کرنے کا فائدہ اب کیا کہیں گے مکالو ربنا انا را ان سادنا ورآل سبیلا اے ہمارے پروردگار ہم اپنے سرداروں پیچھے چلتے رہے سن رہے ہو ہاں ہاں سردار کام نہیں آئیں گے اتان آ سادہ تن آ ہم نے سرداروں کی بات مانی وہاں کوبرانا اپنے وڈیروں کی بات مانی اپنے مولوی اور پیروں کے پیچھے چلتے رہے وڈیروں کے پیچھے چلتے رہے وہاں سبیلا انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا اب رو کے کہیں گے ربنا مل ان فی کبیرا اے پروردگار ان کو دو گنا عذاب دے سن رہے ہو اللہ دو گنا عذاب دے ان وڈیروں کو خود بھی گمراہ تھے ہمیں بھی گمراہ کر دیا ملان الحم کبیرو اللہ کوئی بہت بڑی لانت ہے تو ان کے اوپر کرو اللہ فرمائے گا لے کل تمہیں بھی دو گنا صاحب ملے گا ان کو تو ملے گا نا دو گنا تم کو بھی ملے گا ایک یہ گمراہ تھے تمہیں گمراہ کیا دو گنا صاحب اور تمہیں دو گنا صاحب کیوں ملے گا ایک تو تم گمراہ تھے اور دنیا میں گمراہوں کے پیچھے چلتے رہے تمہیں بھی دو گنا اور ان کو بھی دو گنا سنو سنو بندہ کامیاب تب ہو سکتا ہے کیا میدان میں بدنسی بج سکتا ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرے اس میں خدا کی رس میں خدا کی رضا ہو مصطفیٰ کی ہو اگر خدا کی رضا ہے مصطفیٰ کی راہ نہیں ہے بندے کا مل سارا برباد ہے الٹا عذاب ملے گا سلام ملنے کا سوال ہی پیدا ہو سکتا زندگی باقی ملاقات باقی ان شاء اللہ کل گفتگو ہوگی اب بنا تو کبل ملنا اِن کم وتب سمیون علیم و التواب الینا ان الرحیم